سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بنو تمیم کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول میں کافی مالدار ہوں اور میرا خاندان بھی بڑا ہے بچے بھی ہیں اور میرے ہاں مہمان بھی بکثرت آتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ میں مال کیسے خرچ کروں یا کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیا کرو یہ پاکیزہ عمل تجھے پاک کر دے گا اسی طرح اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کر اور تجھے سائل پڑوسی اور مسکین کے حق کی بھی معرفت ہونی چاہیے اس نے کہا اے اللہ کے رسول ان باتوں کو میرے لیے ذرا اختصار کے ساتھ واضح کر دیں آپ نے فرمایا تم اپنے رشتہ داروں مسکینوں اور مسافروں کو ان کے حقوق ادا کرو اور فضول خرچی سے بچو یہ سن کر اس نے کہا اے اللہ کے رسول یہ میرے لیے کافی ہے کہ جب میں آپ کے قاصد کو زکوٰۃ ادا کر دوں تو کیا میں اللہ اور رسول کے ہاں اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں جب تو میرے قاصد کو زکوٰۃ ادا کر دے گا تو تو اس سے بری ہو جائے گا اور تجھے اس کا اجر مل جائے گا ہاں جو اس کو ناجائز انداز میں تبدیل کر دے گا تو اس کا گناہ اسی پر ہی ہوگا حدیث نمبر تینتیس سو تریسٹھ مسند احمد